برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشمی زین پر سوار ہونے سے منع فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ساٹھ یہ حدیث صحیح ہے